الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم رواه مسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين معاشرے میں برائی سماجی برائیاں قدر زیادہ ہو گئی ہیں ہوتی جا رہی ہیں کہ ہر آدمی کو اس کا ادراک ہے بڑی اچھی طرح جانتا ہے ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں ہم خود اعتراف نہیں کرتے کہ جی برائی بڑھ گئی کتنی زیادہ ہو گئی اور لوگ کرپٹ ہو گئے پھر اس ادراک کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کے لیے مختلف دینی اور سماجی تنظیمیں جماعتیں کام کر رہی ہیں مختلف موٹرز کے نیچے اور مختلف بینرز کے نیچے اس کے باوجود اصلاح ہو نہیں رہی یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود نتیجہ نہ صرف کچھ نہیں بلکہ مائنس کا اگر تجزیہ کیا جائے کہ اصلاح معاشرہ کرنے کے باوجود پھر ہو کیوں نہیں رہا ہمارے اس تمام کام کو ضائع کرنے والی وجہ کیا ہے تو قرآن حکیم کے الفاظ میں قرآن حکیم جس طرح سے اس کو کا تجزیہ کرتا ہے اور ڈائگنوز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ ہی غلط کی ہر جماعت ہر تنظیم ہر ادارہ اصلاح کا کام دوسروں سے شروع کرتا ہے اور حکم یہ ہے کہ اسے اپنے آپ سے شروع کرو یعنی ہم نے گاڑی کو گھوڑے کے آگے جوتا ہوا ہے حکم جو دیا گیا ہے اصلاح کا فارمولہ جو ہے اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے یا ایو نام اے ایمان والو علیکم کو اپنی فکر کرو اپنی خبر لو بس اتنی سی بات لا درکم من منظلہ دوسرے گمراہ بھی ہوں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا اور دوسرے ٹھیک بھی ہو جائیں اور تم اگر غلط ہو تم بگڑے ہوئے تو دوسرے تمہیں فائدہ نہیں دیتے دوسرے سدھر جائیں تو تمہارا بھلا کوئی نہیں اگر تم خود بگڑے ہوئے ہو اور اگر تم سدھر جاؤ دوسرے بگڑے ہو تو تمہارا نقصان کوئی نہیں لا یدور اللہ دوسروں کی گمراہی کی تمہیں بڑی فکر ہے حالانکہ ان کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں کسی کو زکام لگا ہوا ہے کسی کے پیٹ میں درد ہے کسی کے گھٹنے درد کر رہے ہیں کسی کے ٹخنے درد کر رہے ہیں کسی کی ہڈیاں درد کر رہی ہیں کسی کی چھاتی میں درد ہے تو وہ اس کو درد ہے مجھے کیا مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ سردی میں میں گرم کپڑے پہنوں میری چھاتی میں درد نہ ہو جائے بڑی فکر رہتی ہے راتوں کی نیند اڑ گئی ہے لوگ گمراہ ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی حدیث ہے من کالا حال الناس جس نے کہا کہ لوگ برباد ہو گئے بیڑا غرق ہو گیا لوگوں کو ہم وہ ان سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے یہ کہو ہم برباد ہو گئے اپنے آپ کو شامل کرتا کہ علاج میں بھی شامل مسئلہ یہ ہر جماعت دوسروں کی اصلاح کے ہر ادارہ دوسروں کی اصلاح کے عوام کی اصلاح کے لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہاں اپنی اصلاح کے لیے تو ہم نے پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دی یا ایو علیکم انفسکم اے ایمان والو اپنی خبر لو تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے اگر ایک بچہ بیٹھا ہوا ایگزامینیشن حال کے اندر اور دوسروں کو چیٹ کروا رہا الجبرا لکھوا رہا اور میتھ کے سوال کروا رہا لیکن اپنا پیپر نہیں کر رہا تو باقی سارے پیپر ٹھیک بھی کر لیں یہ پاس ہو جائے اللہ کمن تم سے تمہارا پیپر لیا جا رہا اور تم سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے دوسروں کے بارے میں سوال نہیں کیا بولا تو سالون عام کانو یا علیکم انفسکم اپنی خبر لو تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے لا یا درکم اذا تم اگر تم ہدایت پر رہو تو دوسرا گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا تو گمراہی کرے گا تو اپنی ذات کے لیے کرے گا پھر تمہیں نقصان نہیں پہنچا تو پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصلاح کی ابتدا دوسرے سے کرنے کی کوشش کرتے حالانکہ ہمیں اپنی خبر لینی چاہیے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے میں کتنا نیک ہوں ہر وہ آدمی جو کرپشن کرتا ہے ہم دہائیاں بھی دیتے ہیں بڑی کرپشن ہو گئی ہے معاشرہ بڑا بدعنوان ہو گیا ہے لیکن جب وقت آتا ہے تو میں خود بھی بدعنوانی کا سہارا لیتا وہ آدمی جو نوکری سے غیر حاضر ہونے کے لیے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرتا ہے کسی نہ کسی اسلائی جماعت کا روکن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں دس روپے چندہ وہ بھی دیتا ہے ممبر بنا ہوا ہے کسی نہ کسی جماعت کا وہ بھی دیگر جتنے بھی کرپشن کے کام ہیں ملاوٹ کا کام ہے دوسرے تیسرے جتنے بھی کام ہیں وہ بندہ کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے اصلاح کے لیکن دوسروں کی اصلاح کے لیے جڑا ہوا ہے نا اپنی کے لیے تو وہ جڑا ہوا ہی نہیں ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی فکر کرتے ہیں اپنی فکر نہیں اور حکم یہ ہے کہ اپنی فکر اپنے آپ کو پاس مت قرار دے دو حضرت یوسف علیہ السلام جب عدالت سے بری کر دیا گیا اور تو اطراف جرم کر لیا عزیز کی بیوی نے بول کے کہا انا راوت تو ان سے ان لما صادقین وہ سچا ہے میں نے اسے بھٹکانے کی کوشش کی تھی بڑا نیک آدمی ہے ما علیہ عورتیں کہتی ہیں ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی یہ ملکن کریم ہے یہ تو فرشتہ ہے فرمایا نفسی میں اپنے آپ کو نیک نہیں کہتا میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا میں بچا ہوں تو کسی اور کے کرم سے بچا ان امارا تم بسو اللہ مارا مربی یوسف بچا نہیں ہے کسی نے بچایا میں تو اس کی تعریف کرتا میں اپنی تعریف نہیں کرتا میں بڑا نیک ہوں لیکن ہم اپنی تعریف کرتے ساری دنیا برباد ہو رہی ہے ناس دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ حکیم الامت تو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ کیسی بیماری پکڑی فرمایا جو بندہ مجلسوں میں بیٹھتا اور کہتا ہے احلہ ناس لوگ برباد ہو گئے ہوا اہلا کو ہم سپرلیٹو ڈگری تو اس پر فٹ ہوتی ہوا اہلا کو ہم وہ ان میں سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے اس لیے کہ پتا نہیں ان کو ادراک ہے یا نہیں ہے برائی کا اس سے تو ہے اس کا مطلب ہے سینسز ٹھیک کام کر رہے تو پھر اسے اپنی بو کیوں نہیں آتی اگر ہر بندہ اپنا ذمہ لے لے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے دنیا میں سے ایک بد آدمی کو نیک کر لیا معاشرے میں سے ایک بدکار کم کر دیا آپ اور ایک نیک کا اضافہ کر دیا آپ پھر آدمی اپنے آپ کو جتنا جانتا ہے اتنا دوسروں کو نہیں جانتا پتا نہیں کسی کے کیا حالات جس میں اس کے لیے مردار بھی حلال یا جائز ہو جائے دوسروں کے بارے میں ہم کوئی فتوا فٹ نہیں کرتے اس کے اپنے حالات ہیں اور اس کے معاملات اس کے حالات کے ساتھ ضرب کھائیں گے اور قیامت کے دن حساب ہو جائے گا معاملہ تو میرا میں اپنے حالات کو جانتا ہوں اپنی نگرانی بھی رات دن ہو سکتی ہے اپنی نیت کو بھی آدمی پرکھ سکتا ہے دوسرے کی نیت کو نہیں پرکھ سکتا ہو سکتا ہے ہم کسی کے کام کو بند کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اس کے پیچھے اس کی کیا نیتی ہے کیا سوچ کے کر رہے ہو تو اسلام معاشرہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ شور تو سارے مچا رہے سب سے پہلے اپنی ذات اور بسم اللہ کر کے آدمی کام شروع کر کا کام شروع ہو گیا برائی آپ نے ختم کرنی شروع کر دی بارش ہو رہی ہے اور مکان ٹپک رہا ہے اور پانی گھروں میں آ رہا ہے تو سب سے پہلے آدمی اپنے گھر کے پانی کو باہر نکالتا ہے سب سے پہلے برتن جہاں جہاں اپنا مکان ٹپک رہا ہوتا ہے وہاں رکھتا ہے اگر پڑوس سے کوئی آ جائے کہ صاحب آپ کے پاس کوئی بڑا برتن نہیں کیوں جی وہ مکان ٹپک رہا ہے جی نیچے رکھنا ہے تو آدمی پہلے اپنے کہتا ہے جی میرے پاس اپنا ابھی کافی جگہ ہے اور مجھے تو اپنے ابھی پورے نہیں ہو رہے ہیں برتن میں نے جہاں رکھنے ہیں تو میں آپ کو کیا مستار دوں سب سے پہلی بات علیہ کمان پسند اپنا ذمہ اٹھا لو کہ میں نے اس کو اپنا نام لو میں نے مسٹر ایکس وائی زیڈ کو نیک کرنا ہے اس کو نماز پڑھانی ہے اس کو روزہ رکھانا ہے اس سے جھوٹ چھڑوانا ہے جس طرح بچے سے دودھ چھڑواتے یہ گناہ بھی جو ہوتا ہے اس سے ایک نشہ ہوتا ہے یہ لت ہوتی ہے ایڈکٹ ہوتا ہے آدمی بیکرار ہو جاتا ہے کرنے اور اسے آہستہ آہستہ اس بچے کی طرح یہ روئے گا تنگ کرے بچے کو جب ماں دودھ چھڑواتی ہے تو کیا خیال آپ کا ایسے ہی چھوڑ دیتا ماں وہ ہمارے مصبر ہوتا تھا وہ لگا دیتی ہے کوئی کڑوی چیز لگا دیتی ہے تاکہ سے یہ احساس ہو کہ دودھ کڑوا ہو گیا ہے اب کوئی انقلاب آ گیا ہے تب بھی وہ راتوں کو جاگتا ہے راتوں کو جگاتا ہے روتا ہے اور ماں کو پتا روئے گا تو اسے دودھ چھڑوا رہی اور دو چار دن کے بعد اسے صبر آ جاتا ہے کہ بھائی ملے گا کچھ نہیں آہستہ آہستہ وہ روٹی پکڑ لیتا یہ نفس بھی بچے کی طرح ہلا ہوا ہے آہستہ آہستہ آہستہ چھوڑے گا تنگ کرے گا ایک دم سے نہیں چھوڑ گا انسان کسی مشین کا نام نہیں ہے کہ آپ نے بٹن دبایا اور اے سی پہ کر دیا اور بٹن دبایا اور ڈی سی پہ کر دیا سیل ڈال لی بٹن دبایا تو نیکی ہوگی بٹن دبایا تو بد ہو گیا یہ ایک دن میں بد بھی نہیں بنتا اور ایک دن میں نیک بھی نہیں بنتا یہ آہستہ آہستہ آہستہ مولڈ ہوتا ہے مختلف معاملات ہیں جن میں یہ کھبا ہوا ہے جس طرح درخت آپ ایک دفعہ نہیں کاٹ سکتے اگر جڑ سے نکالنا تو آپ کو پہلے اس کی سارے طرف سے جڑیں کاٹنی پڑ ایک جڑ کاٹ کے آپ سمجھے کہ درخت گر جائے گا چاروں طرف سے اسی طرح نفس کی جڑیں جس طرح معاملات کہیں وہ باپ ہے کہیں وہ بیٹا ہے کہیں وہ شوہر ہے کہیں وہ پڑوسی ہے کہیں وہ حاکم ہے کہیں محکوم ہے تو وہاں ہر سیکشن کے گنا ہے اور ہر سیکشن میں سے اسے جڑ نکالنی تو بعض میں جلدی جڑ کٹ جاتی ہے چھوٹی ہوتی ہے وہ جلدی کٹ جاتی ہے بعض گنا جلدی چوٹ جاتے ہیں پتلے ہوتے ہیں ابھی جس طرح بچے کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں بعض ذرا پرانے ہو گئے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن بہرحال کام شروع اپنی ذات سے کرنا اپنی فکر کرنی پڑتی اس کے لیے پرانے حکیم میں ایک اور فارمولہ دیا گیا فرمایا ان نلحسنات یوز نستگی نیکی بدی کو مٹا دیتی ہے چھوٹا کر دیتی ہے کم کر دیتی ہے اس کی ہلاکت تیزی کو کم کر دیتی ہے مثال سے سمجھیے اکبر بادشاہ نے زمین پر ایک لکیر کھینچ دی اور کہا کہ کوئی اس لکیر کو ٹچ کیے بغیر چھوٹا کر کے دکھا دیں گے چھونا بھی نہیں ہے اور اس کو چھوٹا بھی کر دو بیربال نے اس کے سامنے بڑی لکیر کھینچ بالکل اس کے ہو گئی کہ نہیں ہو ایک بڑی لکیر ہوگی ایک چھوٹی لکیر ہوگی تو اکبر والی چھوٹی ہوگی نا ویر والی بڑی ہوگی تو چھوٹا کر دیا کہ نہیں کیا ٹچ بھی نہیں کیا یہ ہے ان سناتی بدی نیکی جب بڑی ہوگی تو بدی خود بخود چھوٹی ہو جائے دیکھنا یہ ہے کہ میں کون سی لکیر ڈال رہا ہوں بدی والی لکیر کو بڑا کر رہا ہوں یا نیکی والی لکیر کو بڑا میرا حصہ کہاں ایسا تو نہیں وہ ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ جی وہ سامان شفٹ کیا جا رہا تھا تو کوئی صاحب رستے سے جا رہے تھے انہیں بلایا کہ بھائی صاحب ذرا یہ سامان اٹھوانے میں مدد کریں تو وہ صاحب لگ گئے انہوں نے سامان اٹھا لیا ساتھ کچھ صندوق تھا یا کچھ بھی تھا تو کافی دیر بعد یہ کہنے لگے کہ یہ اوپر نہیں جائے گا جی اس نے کہا کہ یہ آپ اوپر کی طرف زور لگا رہے تھے میں یہ نیچے لے کے جانا تھا بھائی صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں اور زور لگا رہے اپوزٹ سائڈ ان میں نیکی کر دو اب دیکھنا اگر ایک چیز کو آپ نے چھوٹا کرنا مثلا ایک طرف ایک چھٹانک آپ اس کو چھٹانک کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سودا تھوڑا زیادہ ڈال دیں آپ کی چھوٹی ہو گئی سودے کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں ایک اور بات اٹھا کے اس طرف رکھ دیجیے اب وہ سودا جو ہے وہ کموڈیٹی جو بھی ہے وہ چھوٹی ہو گئی یہ فارمولا ہے ان نیکی کے مقابلے میں بدی کر دو تم نے وہ نیکی والی لکیر کو چھوٹا کر دیا بدی بڑی کر دیا وجود رہے گا اس کا اپنی جگہ پہ دیکھنا یہ کہ غالب کون سی ہے بڑی کون سی شیطان کو خود اللہ نے قیامت تک نہیں دی ہے مولا تو یہ سب رہیں گے تو صحیح لیکن وہ ربا کا تھا غالب تیرے رب کو رہنا چاہیے بڑا تیرے رب کو رہنا چاہیے تو سر تو رہے گی آپ دیکھیں اگر کہیں ہانڈی میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں پانی ڈال دیتے تو کیا وہ نمک جو ہے وہ نکل کے چلا جاتا ہے ہانڈی میں وہی رہتا ہے لیکن چھوٹا ہو جاتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے پانی کی وجہ سے اس کی ریشو برابر ہو جاتی تو گویا آپ کیا کہتے ہیں نمک ختم ہو گیا جی۔ اچھا چائے میں چینی کسی سے آپ کو شوگر ہے وہ چینی نہیں پیتے چینی ڈال دی اٹھا کے چکھا پتا چلا چینی زیادہ ہے انہوں نے پکڑ کے پانی تھوڑا اور ڈال دی اب چکھا چینی ختم ہو گئی چینی گئی کہاں چینی تو اسی میں ہے چینی کی مقدار تو تھی پوری پی لینی ہے پانی ڈالنے سے چینی اپنا وجود کھو بیٹھ وجود اس کا ہے محسوس نہیں ہو رہی ہے تم نیکی کرو گے بدی موجودگی کے باوجود اپنا احساس کھو دے گی تمہیں محسوس نہیں ہوگی اب کیوں محسوس ہوتی ہے اس کے مقابلے میں نیکی کوئی نہیں نیکی کی لکیر ڈالنے والا کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیت لی کہ تم سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہوگا تم نیکی کرو گے کہا کہ جو زہر تو نے ڈالا ہے اس کو نیوٹرل بھی تو اپنی نیکی سے کر دے کہیں تھوڑی سی بو ہو گئی آپ نے فورن پکڑ کے ایئر فریشنر مار دیا تو وہ بو کہاں چلی گئی یہ لاہور وہی تو ہے احساس ختم ہو گیا چونکہ وہ خوشبو غالب آ گئی ہے اس آپ مطمئن ہو گئے بو ختم ہو گئی دبا لیا اس خوشبو نے تم نیکی کرتے چلے جاؤ اگر بدیاں تو ہوتی ہیں لیکن آدمی یہ طے کر لے کہ اگر کوئی گنا ہوا تو فوراً اس کے بدلے میں کوئی نیکی کرے اور جس قسم کا گنا ہوا اس قسم کی نیکی کرے قول کا گنا ہے تو قول کی نیکی کرے مالی معاملات کا گنا کیا تو مالی معاملات کی نیکی کرے سماجی گنا ہے تو سماجی نیکی کرے اس کو اسی فیلڈ میں لیکن اگر آدمی کو بچھو نے کاٹا تو جہاں بچھو کاٹتا ہے وہیں پہ وہ انجیکشن دیتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ بچھو نے کاٹا ہے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور آدمی پاؤں کے انگوٹھے کو انجیکشن دے رہا ہے جس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کی غلطی ہوئی ہے اسی سیکشن اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر نیکی کرنی ان الحسنات یوز نسیات نیکی بدی کے ساتھ ختم ہوتی ہے صرف اس کا تذکرہ کرنے سے دنیا میں بڑی بدی ہو گئی ہے دنیا میں بڑی بدی ہو گئی ہے لوگ بڑے گناگار ہو گئے ہیں لوگ بڑے بدعنوان ہو گئے ہیں اس سے وہ ختم نہیں ہوتی تذکروں سے چیز بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی اسی لیے کہا گیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول من ظلم اللہ کو گناہ کے تذکرے پسند نہیں اس لیے کہ ذکر کسی بھی چیز کا آپ کریں گے یہ جو ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں اشتہارات میں اور اخبارات میں اور دیواروں پر چسپاں کرتے ہیں کیوں کرتے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو اور ہماری پروڈکشن بکے ہم تو مفت میں شیطان کے ایڈورٹائزر بنے ہوئے ہیں نا دیتا بھی کچھ نہیں لیکن ہم دنیا کو بتاتے ہیں فلاں ہوٹل میں فلاں گنا ہو رہا ہے ان میں سے کوئی صاحب پریکٹس بھی کرنے جا سکتے اچھا ہمیں پہلے پتا نہیں تھا اچھا پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ پہلے یہ گنا اتنے پیسوں میں ہوتا تھا آج کل اتنے پیسوں میں ہو رہا ہے تاکہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پرانا ریٹ یاد ہے تو نیا ریٹ اسے معلوم ہو جائے اس کے مطابق وہ کر اس سے بدی مٹتی نہیں ہے تذکروں سے بڑھتی دادا فرمایا لا اللہ الجہر اللہ برائی کا کھول کے بیان کرنا کھل کے بیان ہونا اس کا باتوں میں برائی کا ذکر بالکل پسند نہیں کرتا ہے ہاں کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہے تو وہ بتا سکتا لوگوں میری عصمت لٹ گئی میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے لیکن برائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا چرچا کیا جائے یہ تو اتنی چیز ہے اور یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کا تذکرہ بھی مومن کو برا لگتا ہے نے فرمایا برائی کا نام بھی مومن کو برا لگنا چاہیے تو ان تذکروں سے یہ مٹے گی نہیں کہیں نہ کہیں سے بسم اللہ کرنی پڑے گی محلے کی صفائی تو سب سے پہلے اپنے گھر کی صفائی کریں اپنے گھر کے سامنے آپ چونا ڈالے اپنے گھر کے سامنے سے کچرا ہٹائیں اب ہم نے ہٹا اپنے گناہوں کا کفارہ میں نے دینا ہے اس کا کفارا کیا ہے نیکی پھر نیکی میں بھی بعض اخلاق کا یہ عمل ملتا ہے کہ وہ گناہ کے بعد سلاد توبہ پڑا کر یعنی گناہ ہو گیا عادت کیوں ہوتی ہے آدمی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو روزہ رکھتے تھے تو کھا پی بھی لیتے تھے بعد میں یاد آتا وہ عادت جو ہوتی تھی کھانے کی بچے کا ہاتھ سار وقت چلتا رہتا کسی نہ کسی طرف آپ تو کھانے سے پہلے گولیاں دو کھانی پڑتی ہیں آدمی کی لہذا اب ہم نہیں بھولتے لیکن بچپن میں تو اکثر ایسا ہو جاتا کہ پانی پی چکے تو پتا چلا جناب کھا چکے تو پتا چلا کہ روزہ روزہ تو کیا ہے نفس چونکہ اسی طرح بچے کی طرح عادی ہوتا ہے گناہ کرنے کا لہذا یہ ایسے ہی کر بھی دیتا روٹین کے اندر تو اب کیا کرنا ہے وضو کیا اہتمام ہو رہا ہے کہ پتا چلے جیسے کسی کے کپڑے کو گندگی لگ جائے تو تھوڑی سی بھی ہو تو بڑی فکر ہوتی ہے چاہے کا نشان لگ جائے تو آدمی کہتا ہے کوئی بات دھوبی کو دیں گے دھلا لیں گے گندگی لگ جائے تو آدمی کھانا وہیں چھوڑ کے اٹھ جاتا اس کو دھوتا ہے جا کے چاہے کتنی بھی تھوڑی سی جگہ پہ لگی ہوئی احساس ہوتا ہے یہ بڑی گندی چیز ہے اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے لیٹا ہوا ہو تو اٹھ جاتا ہے مسجد میں ہو تو باہر چلا جاتا ہے کھانا کھا رہا ہو تو اٹھ جاتا ہے پتا چلا کہ بھائی کوئی گندگی اللہ کی قسم گنا اس سے بڑی گندگی وہ کپڑے کو خراب کرتی ہے گنا دل کو ناپاک کر دیتی نہیں کلّا بران اعلی کلو قرآن کہتا گناہوں کی وجہ سے کپڑوں پہ نہیں دل پہ دھبا لگ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ آہستہ پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا تو آدمی اہتمام کے ساتھ اٹھے اسے معلوم ہو کہ گناہ کیا چیز وضو کیا وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو دوڑ کا تو نماز نفل پڑی و توبہ اس کو کہتے اور اس کے بعد ہاتھ پھیلا دی اللہ غلطی ہو گئی معاف کر آئندہ نہیں کروں گا میری مدد فرما اللہ آئند اللہ ذکر کا کا وہ وہ شکر حسن اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جایا کر میں عقل نہیں رکھتا اصل میں مجھے اردو میں اس کا کوئی لفظ نہیں ملا جسے ہماری پنجابی میں کملا کہتے ہیں کہوں تو مائنڈ نہ کر آپ اللہ میں کملا ہوں بھی پنجابی کا لفظ نادان نادان ہوں اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتا جس طرح بچہ انگارے کو لال سمجھ کے اٹھا لیتا اللہ جب میرا ہاتھ گنا کی طرف بڑھے تو تو درمیان میں حائل ہو جایا کر جس طرح ماں بچے اور آگ کے درمیان حائل ہو جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تو میری چوٹی پکڑ لیا ماتھے کے بالوں سے پکڑ لیا کر مجھے اللہ اقسم لنا من من خشیت خشیت کا کا و اک اے اللہ ہمیں وہ ڈر نصیب کر دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے تیری نافرمانی نہ ہو اتنے اہتمام سے جب آدمی توبہ کرتا ہے تو آئندہ احتیاط بھی کرتا ہے اب دیکھیں جب آدمی کو ایک جگہ داغ لگ جائے چائے وغیرہ کہیں بیٹھا چائے گری دیکھا نہیں خراب ہو گیا کپڑا جا کے اس نے دھویا تو پھر اسی جگہ آ کے بیٹھے گا جہاں سے اسے داغ لگا ہے کبھی نہیں بیٹھے دوسرا دے کہ نہیں جی اب صاف ہو گیا مگر وہ نہیں احتیاط جس گنا کو دھونے کے لیے اس نے وضو کیا اور دور کا نماز نفل میں کم ہی لوٹے گا اس گناہ کی طرف کوئی دوسری قسم کا ہو جائے تو ہو جائے آہستہ آہستہ آہستہ یہ جو بٹیرے پکڑنے والے ہوتے نا ان کے بٹیرا پکڑنے کا انداز بڑا عجیب ہوتا ایک جگہ جال لگاتے ایک کونے اور سرک مارنا شروع کرتے ہیں رسی پکڑی ہوئی ہوتی ہے ایک آدمی اس سرے میں ہوتا ہے ایک آدمی سرے میں ہوتا ہے وہ سرک مارتے جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں وہ بٹیرا چلتا رہتا چلتا رہتا کہ ابھی پیچھا چھوڑ دیں گے ابھی پیچھا چھوڑ دیں گے این جب جال کے نیچے وہ پہنچ جاتا ہے جال کو سمیٹ لیتے یہ نفس بھی بٹیرا پکڑنے والا کام ہے اس کو سرک مارتے مارتے مارتے مارتے مارتے اس کو توبہ کے نیچے لانا پڑے تو ایک سیکشن آپ درست کریں گے کہیں یعنی دوسرے سیکشن اب اس کی فکر کرنی یہی ہوتا نا جب آپ گاڑی کی تعلیم کر رہے ہوتے ہیں ایک غلطی درست کرتے ہیں پتا چلتا سیترا نہیں ہے سیترا ٹھیک کیا تو پتا چلا جناب جھٹکا مارتے ہیں انطلاق آپ کا ٹھیک نہیں ہے اس کو درست کیا پتا چلا آپ شیشہ نہیں دیکھتے راؤنڈ اباؤٹ میں تو سال دو سال ڈھائی سال تین سال میں جا کے آپ ان غلطیوں کو آستہ آستہ آستہ جو ہے وہ ریئلائز کرتے ہیں اور دور دور کرتے ہیں اور آپ کو مل جاتا ٹھیک ہے نا یہ تعلیم ہو رہی کبھی یہ غلطی رہ جائے گی لیکن آپ لگے ہوئے تو ہے نا یہ ہے کو من جب تک اوپر والا چھلکا اترتا نہیں اندر والا نظر نہیں آتا آپ چھلکا ہٹاتے جائیں کہ اندر سے پیاز نکلے گا پیاز کوئی نہیں ہے چھلکے ہی چھلکے پھر آگے چھلکا ہی نکلے بھائی تو پیاز کا چھلکا ہے پیاز کا ہے ایک گنا کو ہٹاتا ہے آدمی کے اس کے بعد میں نیک بن جاؤں گا اتنا بڑا گنا سامنے کھڑا ہو یہ بھی ہے تیرے اور جو ان کو ہٹاتا جاتا ہے نظر اور تیز ہوتی چلی جاتی صحابہ کو کیوں فکر ہوتی تھی آپ پڑھتے ہیں فلاں اتنا روتے تھے فلاں اتنا روتے تھے فلاں کہتے تھے کاش مجھے رب کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے کاش میں تن کا ہوتا مجھے کیوں ان کی نظر بڑی تیز ہو گئی جیسے مائکروسکوپ سے اگر آپ دیکھ لیں نا اپنے ہاتھوں کو جراثیم اور گھر کے دروازے کے ہینڈل پر تو آپ کبھی بھی ہاتھ سے ہینڈل نہ کھولے آپ دروازے کا نہ گھمائیں ایک تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے وہ پاگل ہو گیا تھا ایک ڈاکٹر پاگل ہو گیا تھا احتیاط کر کر جب دیکھ لیا اس نے کتنے جراثیم ہوتے ہیں آدمی کے ہاتھوں پر ہر چیز پر تو پھر تو اسے جراثیم گائیوں کی طرح نظر آئیں گے پھر تو مائکروسکوپ کے بغیر بھی نظر آنا تصور میں بعض آدمیوں کو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے وضو ٹھیک نہیں ہوا جی پتہ نہیں میں نے کتنی دفعہ دھویا جی پتہ نہیں سنجا صحیح ہوا کہ نہیں ہوا یہ نفسیاتی بیماری ہوتی تو جب ایک گنا آپ ہٹائیں گے تو اگلا نظر آئے گا ورنہ ہم اتنا ہی سمجھیں گے کہ بس تھوڑا سا گناگار میں بھی ہوں لیکن اتنا گناگار تو ہوں گا تو آج کے دور میں گزارا ہوگا نا نہیں یہ تو ویکسین ہے گنا نہیں ہے آج کے زمانے میں گزارا کرنے کے لیے اتنا سا گنا تو ویکسین کا کام کرتا ہے بہت زیادہ نیک بھی نہیں آدمی کو ہونا چاہیے کہ بالکل ہی اللہ کی گائے بن جائے زمانے میں گزارا نہیں ہو پاکستان میں گزارا نہیں ہو سکتا لوگ تو ایک صاحب کو ایک صاحب نے مجھے خط لکھا انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں تو گزارا کرنے کے لیے دو ڈھائی سال بےمانی کا کورس کرنا پڑتا ہے اس قسم کی بیماریاں یہاں پہ بغیر کورس کیے سمجھ نہیں لگتی آدمی یہاں سے گئے تو اپنے آپ کو آدمی کہتا ہے تھوڑا سا اس تھوڑے سو کے ہٹاؤ اس کے پیچھے تو بڑا ہے تو جب آدمی ایک گنا کو ہٹاتا ہے دوسرا تو آدمی یہ نہ سمجھے تھک نہ جائے ان کو ہٹاتے ہٹاتے آدمی چلا جائے یہ اس کی کامیابی اسی مشق میں جان چلی جائے آدمی اس کا نام ہے تکوا اپنے اوپر نظر رکھ اپنی کلام پر نظر رکھ آج وقت ہے کل نہیں ہو کل ہم بے بس پڑے ہوں گے اس چیز کے محتاج ہوں گے کہ کہیں ہمارا تذکرہ ہو اور کوئی دعا کرے کہ اللہ جنت نصیب کرے بڑا چنگا بن اللہ تعالیٰ بیشت نصیب کرے کسی کے منہ سے نکل جائے تو نکل جائے ورنہ آپ وہاں سے ٹیلی گرام نہیں دے سکتے فون نہیں کر سکتے فیکس نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے خوابوں میں نہیں آ سکتے تو آج اپنی قرآن خانی خود کیوں نہ کر لیں ہم آج اپنے لیے بخشش کی دعائیں خود ہم کیوں نہ کر لیں جتنا درد مجھے اپنی بخشش کے لیے اپنے گناہوں کی خاطر مجھے احساس ہوگا اپنا میرے لیے آنسو میری آنکھوں میں آئیں گے اگر ہاتھ کسی آدمی کا کٹتا ہے تو سی اسی کے منہ سے نکلتی ہے نا جس کے پاؤں پہ کوئی پاؤں رکھتا ہے کہ دوسرے کے منہ سے نکلتی ہاتھ جس کا کٹتا ہے چیخ اسی کے منہ سے نکلتی ہے آدم علیہ السلام سے لفزش ہوئی تو کس نے کہا کالا ربا نان پخلا اپنی استغفار خود اپنی آیا کریمہ خود پڑھو اپنا فاتحہ درود خود پڑھ کے جاؤ کسی پہ چھوڑ کے مت جاؤ آج وقت آج ایک سبحان اللہ آج ایک الحمد للہ آج ایک اللہ اکبر آج دور کا تنواز نفل کل اس کی قیمت کوئی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے قبر پر کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا تمہاری وہ دو رکھتے جن کو تم بڑا خفیف سمجھتے چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھنا پہلی میں واسطر پڑھ لی دوسری میں نا کل کو سب سے چھوٹی صورتیں آج اس صاحب قبر کے لیے وہ دو خفیف رکتیں دنیا و معافی سے زیادہ قیمتی ہیں آج اس سے اگر تم پوچھو کہ ایک طرف یہ پورا گولا ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں اور پہاڑ اور درخت سارے بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں یہ لینی ہے تم نے یا یہ دور کا نماز نفل تو وہ کہے گا دور تو نماز نفل سے پتا آج وہ کرنسی چل آج اس کی کوئی وقت نہیں تو فوراً اس کا مداوع ہم ہی کو کرنا ہے وہ نام مجھ سے ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کا مداوع بھی میں ہی کروں نیکی بھی اس کے مقابلے میں میں ہی چھوڑوں وہ نیکی جو ہے وہ اس کو مار دے گی اس کو دبا لے گی پھیلنے نہیں دے گی اس بدی کو یہ طریقہ ہے اصلاح معاشرہ کا اصلاح نفس بندے کو اپنا آپ دیکھنا آ جائے ہم جب قرآن حکیم بھی پڑھتے تو اس میں یہی یہ تو فلاں کی بات ہو رہی ہے یہ تو فلاں کی بات ہو رہی ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے و قالوا سلاما رحمان کے بندے زمین پر بڑے تھم کر بڑے وقار سے چلتے ہیں اور اگر کوئی جاہل ان سے رستے میں مخاطب ہو جائے تو وہ سلام کر کے نکل جاتے ہیں رستوں میں ہر چوک پہ لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے وہ مناظرے کر رہے ہیں اور گربان سے پکڑا ہوا حق اس طرح غالب نہیں آتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے حالانکہ رحمان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بندے بننا ہے تو یہ آتے ہیں اپنے اندر پیدا کر ماں کہتے ہیں میرا پتر تو وہ ہے جو ہر مہینے ڈرافٹ بھیجتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تم نے میرا بیٹا بننا ہے ادا کرنا تو تم بھی بھیجو میرا پتر وہ ہے جو بکسا لے کے آتا ہے تو میرے سامنے آ کے کھولتا ہے یہ نہیں کہ گھر سے اما کے لیے ایک جوڑا پکڑ کے بھیج دیتا اما یہ ذرا سفیانہ رنگ ہے تیرے لیے لے کے آیا تھا آخر اما بھی تو عورت ہے نا وہ تجسس اس کے اندر اب بھی موجود ہے وہ بوڑھی ہو گئی ہے تجسس جمان ہے اس کا بھی تو دل کرتا ہے دیکھے بکسے میں اور کیا کیا ہے ذرا اس کے تجسس کو دے دو آخر تم بھی تو مانگی ٹٹول کے بھی دیکھا کرتے تھے نا وہ تمہیں روپیہ پکڑا بھی دے تو تو اور بھی ہاتھ ڈالتا تھا اندر اور کتنا رکھا ہوا ہے ماں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصلاح اپنی ذات اصلاح نفس ہی اصل میں اصلاح معاشرہ معاشرہ کس کا نام ہے ہم سب کا نام معاشرہ ہے ہر بندہ اپنا ذمہ اٹھا لے کہ میں نے ایک بندے کو مسلمان کرنا ایک بندہ میں نے جنت میں لے کے جانا آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو جو حضور نے کہا اس کے پیچھے حکمت کیا کہ علی اگر تو ایک کافر کو مسلمان کر لے تو تیری نجات کے لیے کافی اور اگر تو سو کافروں کو مسلمان کرے اس کی بجائے ایک بگڑے ہوئے مسلمان کو سیدھا کر دے تو یہ اس سے زیادہ افضل تو وہ ایک بگڑا ہوا مسلمان میں نہیں ہو سکتا جب میں دوسروں کی بات کرتا ہوں اس کا مطلب میں تو سدھرا ہوا جنت کی ماسٹر کی میرے پاس ہے جس دروازے سے میں چاہوں گا آٹھوں میں سے آٹھوں کسی دروازے سے بھی اندر چلا جائے باقی لوگ کیا کریں یا اب ان کا کیا کرنا فکر تو یہ ہے ہر جماعت کو یہی فکر ہر تنظیم کو یہی فکر ہے ہر ادارے کو یہی فکر لگی ہوئی اسلام معاشرہ کیسے آپ ایک بندہ لے لیں جمع کہ میں نے محمد انیف کو کوشش کرنے کی جنت میں جائے اس کی نگرانی شروع کر دی بڑا آسان ٹارگیٹ اتنا زیادہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو کلرک آتا ہے ٹائپسٹ پندرہ بیس پچیس سال کی سروس میں اس نے جتنے لیٹر ٹائپ کرنے ہوتے ہیں اگر سارے کاغذ ایک کمرہ بھر کے دروازہ کھول کے دکھا جائے یہ تم نے ٹائپ کرنے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا مر جائے گا لیکن اس کے تیس سالوں کا کام جمع کریں تو پتہ نہیں کتنے کمرے بھر جائیں گے آہستہ آہستہ لگا ہوا کر ہو رہا جب بندے کو یہ کہہ دیا جائے جناب ہمیں چار لاکھ کا ٹارگٹ ہمارا بیس لاکھ کا پچیس لاکھ کا ایک سب آئے تھے پچاسی ہزار پچاسی لاکھ چاہیے تھا مدرسہ بنانے کے لیے تو جس نے دس بھی دینے ہوتے کہتے یار ان دس سے یہ پچاسی لاکھ کا کیا ہو وہ بھی نہیں دیتا اور جو یہاں آئے جی وہ دس ہزار کا خرچہ جی بس اگر بیس ہزار ہو جائے تو ہماری چھت پڑ جائے گی مدرسے کی ان کا ماشاء اللہ نبے ہزار بھی ہو گیا ہر بندے کے اندر کہ یار اس سے اس کا کچھ نہ کچھ کام بن جائے دس بھی دیے بیس بھی دیے وہ زیادہ ہو جاتا جب آدمی سارے زمانے کے گنا اکٹھے کر کے کہتا ہو پورے پاکستان کو سدھارنا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی صرف تو یہ جو چھ فٹ پاکستان تیرے پاس ہے اس کو صاف صرف چھ فٹ کو سدھار دے پورے پاکستان پہ نافذ نہ کر چھ فٹ پہ اسلام کو نافذ کر دے میرا تو ماشاءاللہ اللہ اسے بھی کم پانچ فٹ کچھ ہے میرا تو اس سے بھی اچھا چھوٹا جتنا چھوٹا آسان ہو جائے گا ٹارگیٹ مجھے یہاں اسلام نافذ میں نے کرنا اس علاقے پہ میرا حکم چلتا ہے یہ میرے تابع ہے میں چاہوں تو اس کو بھوکا بھی مار سکتا ہوں پیاسا بھی مار سکتا ہوں سزا دے سکتا ہوں استری کے ساتھ جلا بھی سکتا ہوں اس کو تیری ایسی کی تیسی تو نے نافرمانی کی دوسروں کے ساتھ میں یہ تو نہیں نہ کرتا تو جتنا اس کو سدھارنے کا اس کے اوپر تو مجھے مقدمہ چلانے کا بھی حق حاصل ہے فیصلہ بھی اپنی سپریم کورٹ بھی میں ہی ہوں کہ آج یہ کیا آج تمہیں اتنے نفل پڑھنے آج تم نے اتنے نفلوں میں جو ہے وہ پورا سپارا پڑھنا ہے تاکہ کہنا تو ٹھیک رہے جاتا تو اس کو سزا بھی سنا سکتا ہوں میں خود یہ کہیں اپیل بھی نہیں کر سکتا اس کی اصلاح اگر اتنے اختیارات حاصل ہونے کے باوجود بھی میں اس کو نہیں سدھار سکتا تو دوسروں کو کہاں سدھار یہ تو ہے کہ ٹارگٹ تھوڑا ہو جاتا ہے آدمی آسانی سے لگ جاتا ہے اعلی کو من پوچھا ایمان والو اپنی خبر لو پھر جب آدمی اپنی فکر کرتا ہے کسی آدمی سے کہیں کہ جی آپ پرہیز کریں تو وہ برتن بھی دھو کے پیتا ہے اب اسے برتنوں کی بھی فکر لگے نا بیڈ شیٹ بھی جھاڑ کے صاف ستھری کر کے تبدیل یہ ساری تبدیلیاں کس فکر میں ہو رہی ہیں اپنی فکر میں ویکسین بھی لیتا ہے پانی ابال کے بھی پیتا ہے اب آدمی کیا دیکھو جی ہم نے تو اس کو کہا تھا کہ اپنی فکر کرو یہ پانی کی بھی فکر کر بھائی پانی کی فکر کے پیچھے اس کی اپنی فکر ہے جب آدمی کو اپنی فکر لگ جاتی ہے تو پھر گھر والوں کو بھی لگ جاتی ہے کہ یہاں سے وہ بار ہو سکتا ہے جب آدمی کو اپنی فکر ہوتی ہے کھڑکیاں پاکستان میں کیا کھڑکیوں کے آگے اینٹیں چنوا دیتے ہیں لوگ اور پتہ نہیں کیا کیا لوہے کی وہ سریا آگے لگا دیتے دروازہ بھائی جب باہر بارہ بور فائر بھی کرے کنڈی ٹوٹ جائے سریا بچ جائے بہت فکریں کرتا آدمی جب اپنی فکر لگی ہوتی اگر ہمیں اپنی فکر لگ جائے تو پھر ہم اولاد کو بھی سدھاریں گے کہیں یہاں سے میں برباد نہ ہو جائے کہیں یہ مجھے گسیٹ کے نہ لے جائے ایک عورت کتنے مردوں کو لے کے جائے گی سب سے پہلے ابا کو بھائی شوہر بیٹا ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے فیصلہ ہو گیا یہ صاحبان جنت میں جائیں گے بڑے نمازی ہیں یہ جہنم میں جائے گی وہ کہے گی اللہ سنا تھا تیری عدالت میں عادل ہوتا یہ میرا باپ ہے اسے یہ فکر ہوتی تھی یہ کھانا پکا کہ نہیں پکا اس کے شوز پالش ہوئے کہ نہیں ہوئے کبھی سے یہ فکر نہیں تھی کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں لہذا جہاں مجھے بھیجنا ہے یا تو جہاں ان کو بھیج رہے ہو مجھے بھی بھیجو یا جہاں میں جا رہی ہوں وہاں ان کو بھی بھیجو یہ میرے بھائی جان کپڑے ان کو استری کیے ہوئے ملنے چاہیے ان کی فکر ہوتی تھی کبھی یہ نہیں انہوں نے دیکھا بہن نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں میرے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں اور یہ میرا شوہر ہے ساری چیزوں کی فکر ہوتی میرے دین کی سے کوئی فکر نہیں اور یہ میرا بیٹا ہے اسے بھی ساری فکریں ہوتی صرف میرے دین کی کوئی فکر نہیں تو وہ چاروں اس کی وجہ سے پکڑے گا تو جب آدمی اپنی فکر کرے گا تو گھر والوں کی لازم فکر کرے گا جب اپنی جان کی فکر ہوتی ہے تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن کہیں بیوی کے ہاتھوں نہ مروا دے آپ کو پتا نا مرزا صاحبہ کی وجہ سے مارا گیا تھا تیر توڑ دیے تھے اس کہیں میں صاحب کی وجہ سے نہ مارا جاؤں پھر صاحب کی فکر بھی کرتا پھر اولاد کی بھی فکر کرتا ہے کو انفوسا کم واحد کم اگلی فکر گھر والوں کی لگتی کہیں دشمن یہاں سے وار نہ کر تو اسلام معاشرہ کا کام اپنی ذات اور اپنے گھر اپنی فکر کر یہ طے کر لیں کہ میں نے اس کو سدھار اور اس کے لیے مشقیں ہوں گی ایک دم سے نہیں مثلا اگر پہلے آدمی دن میں پانچ جھوٹ بولتا تھا تو شروع کر دے محنت کرنی تو اگر ایک ہفتے میں چار ہو جائیں پھر اگلے ہفتے میں تین ہو جائیں پھر مہینے بعد جا کے دو ہو جائیں یہ کام ہو رہا ہے پتا چلا کہ کوئی پروگرس ہے کوئی آؤٹ پٹ ہے کچھ ہو رہا ہے کام یہ جو آدمی کا لڑنا ہے نا اپنے آپ یہ اللہ کو بڑا پتا اسی لیے جان بوجھ کے اس نے ہمارے اندر یہ امکان رکھا ہے گنا بندے کا گرنا اور پھر اٹھنا یہی وہ ادا ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے کرا کے دکھائی میں نے اس لیے پیدا یہ شیطان کا اس طرح وہی ملر نہیں مار لیتا غلطی تو شیطان سے بھی ہوئی تھی اس سے بھی حکم ٹوٹا تھا لیکن اس کی فطرت میں اٹھنا نہیں آدم علیہ السلام اٹھے ہیں گناہ نے کمر نہیں توڑی اللہ نے کہا یہ ہے جس کے لیے آدم کو بنا یہ گر کے لمبا نہیں پڑ جاتا اٹھتا ہے توبہ کرتا ہے پھر منزل کی طرف تو آدمی کا یہ گناہ ہونا اور پھر اس کا اس کو صاف کرنا اور پھر یہ ایک ادا ہے جو اس کو بڑی پیاری لگتی بچہ جب بچے سے کپڑے میلے ہو جائیں اپنے کپڑے خود وہ صاف کرنے کی فکر میں ہوتا ہے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ ادا بڑی پیاری ہوتی بڑا پیار آتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے اس اس کو کپڑے کو پیچھے کر خراب ہو جائے شرط تو اندر کر لیتا ہے امی نہ دیکھے ابو نہ دیکھے پٹائی نہ ہو بندہ جب گنا کو چھپا رہا ہوتا اللہ کو میرے ڈر کی وجہ سے مجھے دیکھا نہیں میری آگ کو نہیں دیکھا میری بات پہ اعتبار کر یہ ہے وہ ادا گناہ کو صاف کرنے کی کوشش ہٹانے کی اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گناہ کے مقابلے میں نہیں کی جب شیطان دیکھے گا کہ فائدہ تو کوئی نہیں میں داغ لگاتا ہوں یہ صاف کر دیتا ان الحسنات یو ذبن ظال کا ذکر ذاکرین جو بات یاد رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے کہ فورن بدی کے مقابلے میں نیکی کر دو شیطان بھی تھک جائے گا فائدہ کوئی یہ صاحب فورن نیوٹرل کر دیتے ہیں اس لیے کہ گنا کا اپنا ایک اثر ہے نیکی کا اپنا ایک اثر ہے گناہ کے بعد گنا آتا ہے گنا گنا کو کھینچتا ہے اور نیکی نیکی کے لیے سیڑھی بنتی اگلی نیکی کی توفیق ملتی ان میں نماز ان تنہا والمنکر آدمی نماز پڑھتا رہے یہ گناہوں کو صاف کرنے کا بہترین ذریعہ ایک صاحب آئے انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول گناہ ہو گیا مجھے پاک کر میرے اوپر حد جاری کر پاک کرنے کا مطلب یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ سے استغفار کرو اللہ معاف کر حضور نے کبھی کسی گنا کو کار کو کب ہوا ہے کس کے ساتھ ہوا ہے پھر کیسے ہوا ہے آپ اوائڈ کرتے کہتے تھے اگر کسی نے کسی کے گناہ کو کسی نے اپنے بیٹے بیٹی کے گناہ کو دیکھا اپنے گھر کے اندر رکھو اور اللہ سے استفار کرو میرے پاس مت لے کے کوئی خود آ گیا تو تحقیق نہیں کی لیبارٹری میں نہیں لے کے گئے اس گناہ گنا ہوا آپ نے فرمایا توبہ کرو یہ نہیں پوچھا کتنا بڑا ہوا ہے کبیرا ہوا ہے ہوا ہے کتنے دمبوں والا ہوا ہے یہ بھی ہوتا ہے نا جرگے میں اتنے دمبے کاٹو وہ دمبوں والا بھی نہیں پوچھا کتنے دمبے والا ہوا گنا گناہ تو اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا مجھے پاک کر آپ نے فرمایا صبر کو ہو گئے جماعت کے ساتھ نماز ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فلاں صاحب کہاں ہیں جنہیں پاک ہونے کی بڑی فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے نا فرمایا تمہارا گنا معاف ایک نماز دوسری نماز تک ایک جمعہ دوسرے جمعے تک ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جب آدمی ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے دوسری نماز تک جو گناہ اس سے ہو جاتے ہیں سرزد وضو کرتا ہے وہ دھل جاتے ہیں آنکھوں کے گناہ جب منہ دھوتا ہے آنکھیں دھوتا ہے تو وہ دھل جاتے کلی کرتا ہے جو زبان کے گناہ ہوتے ہیں وہ اس سے دھل جاتے ہاتھ دھوتا ہے جب تو وہ ہاتھ والے پاؤں دھوتا ہے تو وہ پاؤں والے نماز پڑھنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں پھر سے صاف ستھرا کر کے لے کے تو ان سلا تھا تنہا نے بے حیائی کے کام ہوتے انڈیسنٹ وہ جو فحش کا ہمارے یہاں ترجمہ ہوتا ہے فحشا فوش کاموں سے تو اس کو فوش ہماری زبان میں کسی اور چیز کو کہتے عربی میں جو لفظ ہے اس کی ٹرانسلیشن کے انڈیسینٹ ڈیڈ وہ چیز جو وہ فیل جو بڑا شرمناک ہو آدمی کو وہ رویہ جو بڑا شرمناک ہو آدمی کے لیے جس سے شرم آتی ہو مثلا ایک میچیور آدمی ہے داڑھی سے فیض ہے لیکن اونچا چیز چیز کو بول رہا ہے یا دوسرے کو ڈانٹ رہا ہے اس طرح سے رستے کے اندر یا ایسی باتیں کر رہا ہے کہ لوگ تجرب سے دیکھتے ہیں یار اس کی داڑھی کو دیکھو اس کی عمر کو دیکھو اور اس کے لطیفے سنو تو پتا چلتا ہے کہ کسی مراسی کے پاس بیٹھ گئے شکل سے تو یہ مفتی لگتے ہیں ماشاء یہ ہے فوج انڈیسنٹ جو ایک لطیف طبیعت کو ناگوار گزرے وہ کا اس سے روک اسی لیے ایک حدیث فرمایا جس کی نماز لم ہوں انل پہچا وال مون کر فلاں تلا جس کی نماز اسے برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور شرمناک رویوں سے نہیں روکتی اس کی نماز نہیں فلاں تلا والا ذکر اللہ اکبر نماز پہلے بات کہ یہ اس کا لازمی جزب ہے جیسے مٹھاس چینی کا لازمی جز دوسرے اجزاء تبدیل بھی ہو سکتے مثلا چینی سفید ہے کوئی چیز اس میں گر جائے زیادہ دیر یہ پڑی رہے کوئی کلر اس پہ آ جائے تو وہ سفید نہیں بھی رہ سکتی ہو سکتا ہے آپ روح افزا اس کے اوپر ڈال دیں کوئی اور رنگ اس کے اوپر ڈال دیں جیسے ہمارے یہاں برف کے گولے بنانے والے تین تین چار چار رنگ ڈال کے بچوں کو دیتے آپ رنگ ڈال دیں وہ سفیدی اس کی دور ہو سکتی ہے تبدیل ہو سکتی ہے لیکن مٹھاس اس کا جزو لا ینفق ہے وہ تبدیل وہ تبدیل ہو گئی تو چینی چینی نہ رہی پھر اسی طرح بے حیائی سے روکنا برے کاموں سے روکنا نماز کا جزو لا ینفق ہے اگر یہ کام نہ کرے تو نماز نماز نہیں رہتی دوسرا کام جو ہے اس کا وہ ہے والا ذکر اللہ اکبر اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ یہی موسا علیہ السلام صلی اللہ نے کیا فرمایا وہ آک مصلاط علیہ ذکری موسا جاتے تھے ٹور پہ کمیونیکیشن وہاں ہوتا تھا ان کے لیے پی سی او وہاں تھا احکامات لینے وہاں جاتے تھے لیکن یہ کہ ہارٹ لائن بھی چاہیے تھی کسی وقت بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے فرمایا موسا نماز میں کھڑے ہو جانا واقع میں سلاد علیہ ذکری جب تو فضکرونی از کم تم مجھے یاد کرو از کم میں تمہیں یاد کر رہا ہوں گا آگے یعنی ایسا نہیں کہ تمہیں دیر لگے گی میں آلریڈی تمہارے پوچھ جا سکوں لوگ ابھی آپ کا نام لیا تھا ابھی آپ تشریف لے آئے ابھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا فرمایا تو میرے دربار میں آئے گا تو تیرا ذکر ہو رہا میں تمہیں یاد کر رہا ہوں اور یہی کمال ہے اور جو ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہیں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کی توفیق ہوتی ہے جن کا سامنے کھڑا ہونا اسے پسند نہیں ہوتا ان کو اٹھا کے بھی مسجد میں لائیں آپ تو وہ نہیں کپڑے پلید رہتے ان بھلا ذکر اللہ اکبر اللہ کی یاد کا سب سے بڑا یہ رویہ جب آدمی گنا کرتا ہے تو کیوں کرتا بھول کی وجہ سے جہالت آ جاتی ہے نا اللہ یا اب تھوڑی دیر کے لیے آپ جب بچے کو منع کرتے کہ فلاں کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے بچہ کہتا ٹھیک ہے ذرا سی آپ کی وارننگ کی گرفت ڈھیلی ہوتی ہے بچہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے درمیان میں سے یاد ہو مجھے تو منع کیا ہو پھر فکر لگ جاتی ہے اب کیا ہوگا کسی کوئی شکایت نہ کر دے میری کہ بھائی یہ تو کھیلا تھا یہ جو ظہول اور نسیان ہے یہ ہماری فطرت کا لازمہ ہے شوگر والے کو بھی ڈاکٹر کہتا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا لیکن ہفتے میں ایک آدھ بار وہ کھا ہی لیتے چھوڑو ڈاکٹر صاحب کی کیا بات وہ تو کہیں گے ہم جیے ہی نہیں آدمی بد پرہیزی کر لیتے ہیں یہ نسیان ہوتا ہے کہ کسی کی ہدایات کو پچھلے خانے میں ڈال دیں اللہ زین جین یام جہالا اس کا علاج کیا ہے ذکر بھول کا علاج کیا ہے یاد دہانی تو نماز کیا ہے والا ذکر اللہ اکبر اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ نماز اور نماز میں کیا ہے قرآن انا نحن نزلنا ذکر لہ یہ قرآن اللہ کی یاد ہی تو ہے یہ بتاتا ہے وہ کون ہے تم کون ہو اس کے اختیارات کیا ہیں تمہارا مقام کیا ہے تمہاری ابتدا کیا ہے تمہاری انتہا کیا ہے یہ تو بتاتا ہے تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے حساب کس طرح ہونا ہے کن کن معاملات میں پوچھ ہونی ہے وہ سارا کچھ اس میں لکھا ہے وہ ہمارا ذکر ہو جیسے ہر بچہ جو ہے آپ کو پتا ہے اسکول سے ان کا ایک سلیبس بھی ہوتا ہے پلس جب امتحان وغیرہ شروع ہوتے ہیں تو ڈیٹ شیٹ بھی آتی ہے کہ جی فلاں دن اس کی چھٹی ہوتی ہے فلاں دن اس کا پیپر ہوتا ہے تو وہ بٹتا تو پوری کلاس کو لیکن ہر بچہ اس کے سنبھال کے رکھتا ہے کہ یہ میرا ہے میں نے اس دن جانا ہے پیپر پہ دینے اور یہ میری آگے چھٹی وہ یہ نہیں کہتا یہ یہ تو میرے ساتھ جو اگلی ڈیسک پہ بیٹھتا ہے یہ تو اس کا پیپر ہوگا یا یہ اس کی چھٹی ہے نہیں میری قرآن حکیم کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا گیا اگر ہر بندہ یہ سمجھے نا یہ میری بات ہو میں اس کو سنبھال کے رکھوں میں اس کے مطابق عمل کروں جس طرح بچہ اس ڈیٹ شیٹ کے ساتھ چلتا اس ٹائمنگ کی پابندی کرتا ہے اگر ہم میں سمجھوں یہ قرآن میرے لیے اسی کو اقبال نے کہا نا کہ تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب جب تک تو یہ نہ سمجھے قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ جو ڈرایا جا رہا ہے مجھے ڈرایا جا رہا ہے اور تو اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دے اور جب کہا بشارت دی جائے تو تو کہ مجھے بشارت دی جائے جا رہی ہے تو رب سے مانگنا شروع کر دے اور تو جب رکنے کی آج پڑے تجھے پتا مجھے روکا جا رہا ہے تو رک جائے اس کا نام ہے تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب کتاب کو ایک دفعہ تو اپنے اوپر نہ نازل میں میں اس کا مخاطب ہوں قرآن ٹو یو چودہ سو سال پہلے والوں سے نہیں انہوں نے اپنی ڈیٹ شیٹ کا لحاظ کیا ہے دل کا اما تم قد لہا ماں کا سبق والا کم ماں کا سب تم تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب گرا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاب ساری تفصیلیں پڑھ لو لیکن کوئی فائدہ نہیں نقصان ہو سکتا ہے آدمی جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنا ڈھیٹ ہوتا جاتا ہے اگر اس نے تبدیل نہ کیا اپنا کریکٹر اس دوا نے اثر نہ کیا تو آپ کو پتا ہے پھر زیادہ دیر وہ دوا کھانا انسان کے بدن کے اندر ریزسٹنس فارم بن جاتی ہے اور وہ دوا نقصان دیتی ہے اسی طرح ہمارے یہاں ہم جو بگڑے ہیں ہم اپنی بات کر رہا ہوں مولویوں کے طبقے کی تو کیوں نہیں سدھرتے ہم اس لیے کہ ہم بگڑے ہی ہائی پہ ہم تو قرآن و حدیث کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے بگڑے ہیں نا بے خوفی آ گئی سما کا سات و کم دل سخت ہو گئے ہمیں تو ہاسپٹل ڈیزیز لگ گئی ہے جو ڈاکٹروں کو لگتی ہے مریضوں کو نہیں لگتی ہمیں تو وہ لگی ہے دوسرے کو حدیث سناؤ گے اسے شفا ہو جائے گی آج قرآن کی شفا سناؤ گے شفا ہو جائے گی یہ تو رات دن ان سے کھیلتے ہیں حدیثوں کے ساتھ انہیں اس کی سند بھی یاد ہے اگر ہم بگڑے بڑے برے بگڑتے ہیں اللہ علیہ کو جب لے کے جا رہے تھے کوڑے مارنے کے لیے دربار میں دریا کے کنارے سے گزرے دجلا تو بچے کھیل رہے تھے تو ایک بچہ ایسی جگہ پہ کھڑا تھا یہاں سے اس کی سلپ ہونے کا خطرہ تھا دس سال کا گیارہ سال کا بچہ تھا تو آپ نے فرمایا بیٹا پھسل جاؤ گے اس نے کہا میں پھسلا تو اپنا نقصان کروں گا تم پھسلے تو نبی کی امت کو پھسلا دو کیا فرمایا فرمایا تم سمجھتے ہو یہ دس سال کا بچہ مجھے کہہ رہا ہے اللہ کی قسم یہ نہیں بول رہا اس کی زبان سے کوئی کہہ رہا مجھے وارن کر رہے مولوی پھسلے تو پتہ نہیں کتنے لوگ پھسل جاتے ہیں وہ تو یہی دیکھتے نا کہ مولوی یہ کر رہے گنا ہوتا تو مولوی نہ کرتا بڑے خطرے کی بات ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اگر قرآن اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں بناؤ گے سمت علی و جلود قرآن پڑھ کے تک رومین و جلود ہم جلد کانپ جائے عذاب کا سن کے تبھی کانپے گی نا کہ یہ مجھے مجھے کہا جا رہا ہے سمت و جلود ہم جلد نرم پڑ جائے وہ قلوب ہوں ذکر اللہ دل بھی نرم پڑ جائے اللہ کی طرف تو اس کا مطلب ہے کہ شفا ہو رہی ہے لیکن ہم تو کس طرح پڑھتے دس سپارے روز پڑھنے ابا کے لیے تین دن میں قرآن دادا کے لیے ماما کے لیے چچا کے لیے فلاں کے اپنے لیے نہیں اپنے لیے سے اپنے لیے جب تک نہیں پڑھو گے تب تک فائدہ کوئی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا مخاطب بنا کے مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اسی کتاب سے شفا ہوگی وہ آخر واخرا